نحمده ونصلي ونسلم على على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم إن كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے اس آیت سے ایک بے دین فرقے اور ایک بے دین گروہ نے اللہ رب العزت کے لیے امکان قلب ثابت کیا ہے امکان قلب کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے اور یہ اور بات ہے کہ اس نے جھوٹ بولا نہیں یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور یہی ہمارا ان سے بنیادی جھگڑا ہے اور بنیادی اختلاف ہے اللہ رب العزت کے لیے جھوٹ ممکن ماننا یہ علماء حرمین اور مصر شام وغیرہ نے اس کے پیش نظر ایسے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ایسا لکھا اور اس کے جو قائل ہوئے اور اس کو جنہوں نے صحیح جانا ان کو دار اسلام سے خارج قرار دیا ہے اور یہ بات کہ اللہ رب العزت کے لیے جھوٹ ممکن ہے یہ بالکل جو ہے بے دینی ہے اور اسی کو لادینی ہی کہنا چاہیے اور یہ بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ لادینی ہے اور بے ہے اور یہ بات تو ایسی ہے کہ اس کے بارے میں جو شک کرے تو وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کے لیے جھوٹ ممکن ہو ہی نہیں سکتا ہے اور سب جانتے ہیں اس بات کو کہ جھوٹ بدترین این ہے اور جھوٹ ایسا ایپ ہے کہ دوسرے گناہ جو ہیں ان پر جو ہے کفر اور شرک کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن جھوٹ ایک ایسا عیب ہے اور جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ کفر اور شرک کی حد تک بھی جو ہے یہ پہنچ جاتا ہے دیکھیں کہ مشرق کیا کہتے ہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت کے قائل نہیں وہ کئی کئی خدا مانتے ہیں دو تو مانتے ہی مانتے ہیں تو اب یہ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایک ہے اب ان کا دو ماننا یہ جھوٹ ہے اور یہ کفر ہے اسی طرح سے عیسائی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلاد والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں یہ جھوٹ ہے اور یہ کفر ہے تو جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ یہ اکثر کفر ہو جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ جو شراب پیتے ہیں یا چوری کرتے ہیں اگر وہ اس کو حرام جانتے ہوئے کریں تو یہ گناہ ہے شراب پینا چوری کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن اگر چوری کرنے والا چوری کرنے کو حلال جانتے ہوئے کرے گا تو یہ کفر ہو جائے گا اور یہ جھوٹ ہے یعنی چوری کو حلال جاننا یہ جھوٹ ہے تو اس لیے کفر ہوا اسی طرح سے شراب اس کو اگر کوئی حلال جان کر پیے تو یہ جھوٹ ہے تو یہ کفر ہوا تو اور پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں کسی گناہ پر لانت نہیں آئی کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جس پر اس کے کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے لانت کی ہو لیکن جھوٹ ایسا گنا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر پرانے کریم میں لانت فرمائی گئی ہے لانت اللہ ہی جھوٹوں پر اللہ کی لانت تو تو جھوٹ ایسا عیب ہے اور بلکہ یوں کہیے کہ جھوٹ کے نہ بولنے کی اگر کوئی پختگی سے پابندی کر لے اور وہ بالکل جھوٹ بول نہ بولنے کا عہد و پیمان کر لے تو اس سے گناہ نہیں ہوگا اور اگر وہ جھوٹ بولنے پر آمادہ رہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ایسے لوگوں سے گناہ ہوتے رہتے ہیں چوری کرنے والا شراب پینے والا یہ پہلے سے تہیا کیے ہوتا ہے کہ اگر پکڑے گئے تو جھوٹ بول دیں گے انکار کر دیں گے تو اس لیے جو ہے یہ گناہ کرتے ہیں تو جھوٹ ایسا عیب ہے کہ جو برائیوں کی جڑ ہے برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اس سے گناہ جو ہے وہ صادر ہوتے رہتے ہیں جھوٹ بولنے والے سے لیکن آج اگر تہیا کر لیا جائے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے تو کوئی گناہ سرگرد نہیں ہوگا تو جھوٹ بولنے پر لوگ نہ صرف یہ کہ خیال کرتے ہیں بلکہ تصور اور اس پر عمل درآمد بھی کر لیتے ہیں اس لیے گناہوں کا انتخاب کرتے چلے جاتے ہیں تو جھوٹ جو ہے ایسا عیب ہے تو اللہ رب العزت کے لیے جھوٹ ممکن ماننا یہ تو بالکل بے دینی ہے اس لیے کہ ابھی آپ نے سماعت فرمائے کہ جھوٹ ایسا عیب ہے کہ جو تمام عیبوں سے بدتر عیب ہے تو اللہ رب العزت کے لیے جب ہم دوسرے عیوب سے اس کی ذات کو بری مانتے ہیں اور اللہ رب العزت کے لیے جو ہے دوسرے عیب ہم نہیں مانتے تو جھوٹ بھی اس کی ذات کے لیے نہیں مانا جا سکتا ہے جس طرح اللہ رب العزت کے لیے دوسرے عیوب ممکن نہیں ہے مثلا چوری کرنا شراب پینا جھوٹ بولنا یہ اللہ رب العزت کے لیے بالکل محال ہے تو اسی طرح سے جو ہے یہ جھوٹ بھی اللہ رب العزت کے لیے محال بزاد ہے اچھا پھر آپ یہ جانتے ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہو اور یا جس کی خبروں میں جھوٹ کا استعمال ہو تو سننے والوں کو اس کی خبر پر اعتبار نہیں ہوتا ہے کوئی اعتبار نہیں کرے گا کہ جس کی خبر میں جھوٹ کا استعمال ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو تو لوگ ایسے شخص کی بات پر اعتبار نہیں کرتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ اگر اللہ رب العزت کی خبروں نے جھوٹ کا احتمال مانا جائے تو پھر ایمان حاصل نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ایمان کے لیے یقین ہونا ضروری ہے تو جب یقین نہیں ہوگا تو ایمان ہی حاصل نہیں ہوگا تو لہذا آپ اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس گروہ نے جو اللہ رب العزت کے لیے جھوٹ ممکن مانا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ مانتے ہیں تو اس گروہ کا کوئی بھی فرد جو ہے اللہ رب العزت کے لیے جھوٹ کا ممکن ہونا مان کر صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے اس لیے کہ اس کو اللہ رب العزت کی ہر خبر میں جو ہے وہ جھوٹ نظر آئے گا اور ایمان جو ہے وہ بغیر کے حاصل ہو ہی نہیں سکتا ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو بندوں کے لیے کمال کا درجہ رکھتی ہیں اب بندوں کے لیے دیکھیں کھانا پینا یہ بندوں کے لیے کمال ہے لیکن ایسی باتیں جو بندوں کے لیے کمال ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے بالکل جو ہے وہ عید بالکل اللہ کے لیے جو ہے وہ محال ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھانا پینا بالکل محال ہے تو اب آپ دیکھیں کہ جھوٹ جو ہے یہ تو اللہ کے بندوں کے لیے بھی پہلے درجے کا عیب ہے تو جب ہم بندوں کے لیے پہلے نمبر کا اس کو عیب قرار دیتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کے لیے کیسے جو ہے جھوٹ ممکن مانا جا سکتا ہے لہذا جن جس فرقے نے اور جس گروہ نے اللہ رب العزت کے لیے جھوٹ ممکن مانا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتے اگر ان سے یہ کہا جائے کہ یہ بتلاؤ کہ تم جھوٹ تمہارے لیے جو ہے جھوٹ عید ہے کہ نہیں تو وہ فوراً پڑھیں گے تو پرلے درجے کا عید ہے تو اپنے لیے تو جو ہے جناب عیب مان رہے ہیں اور اللہ رب العزت کے لیے جو ہے جناب وہ عیب نہیں مانتے دلیل کیا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو جھوٹ پر جو ہے وہ قدرت کا نہیں رہا اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے تو اس کی قدرت ثابت نہیں ہوگی ان بےمانوں کو جھوٹ بولنے میں اللہ کی قدرت جو ہے وہ معلوم ہوتی باقی اور جگہ جو معلوم ہوتی تو یہ کس قدر جو ہے یعنی بے دینی ہے اور بڑے دھڑلے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ مسلمان بھی کہتے ہیں بڑے جو ہے پکے دیندار بھی کہتے ہیں اور اللہ کے لیے جھوٹ بولنا ممکن بھی مانتے ہیں کیوں کہ ان کے بڑوں نے نہیں دیا حالانکہ ان کے بعض ایسے لوگ کہ جو بڑے منتقی ہوئے ہیں انہوں نے بھی جو اس بات کو تسلیم کیا کہ ہمارے بڑوں سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ کو ممکن مان لیا اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ محال بھی ذات ہے جس طرح سے جو دوسرے عیوب اللہ تعالیٰ کے لیے محال ویز ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا بھی جو ہے بالکل محال ویز ہے تصور نہیں کیا جا سکتا ہے سوچا نہیں جا سکتا ہے بہرحال ان نواہش ان قدیم اللہ تعالیٰ ہر چاہے پر قدرت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کب جو ہے اپنے لیے جھوٹ جو ہے وہ چاہے گا تو جو اس کی مشیت میں جو اس کے چاہنے میں وہ جو ہے اس پر قدرت رکھتا ہے ہم یہ کہتے ہیں ہمارا موقف یہ کہ ہم اللہ تبارک مطالعہ کے لیے یہ تصور نہیں کر سکتے جس طرح سے اور عجوب کا تصور نہیں کر سکتے اسی طرح سے جھوٹ کا بھی تصور نہیں کر سکتے ہیں اللہ تبارک مطالعہ سمجھ کے تو عنایت کرنا ہے بابر الرحمانہ حمد اللہ